اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ہندو سے دو سو روپے ادھار لیے گئے پانچ سال ہو گئے تقریباً لوٹائے نہیں گئے اب اس ہندو کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے تو یہ پیسے مسجد میں خیرات کر سکتے ہیں یا نہیں اس کو تو میرے بھائی خراب نہیں ہوگا ایک سال تک جو بھی ایسی چیز ہو ویسے تو اس کا اعلان کرنا چاہیے اور نہیں ہے تو اس کے اگر کسی کا بھی پتہ نہیں ہے تو اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں سنیت سے کہ جب بھی وہ پوری زندگی میں آئے گا آپ اس کو اس کے پیسے واپس کریں گے تو وہ اس کو آپ خود استعمال کریں یا مسجد میں دیں اس کو اس کا کوئی سواب نہیں ہوگا کسی کافر کو کسی نیکی کا کوئی سواب نہیں ملتا ہاں، آپ اس کو استعمال کریں اس نیت سے کہ جب کبھی وہ آئے گا اس کو وہ پیسے اس کے واپس لوٹا دیے جائیں گے